اور امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے فرزند حضرت مولانا قاضی ظہور حسین اظہر میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مجاہدانہ خیالات عالیہ سے اور قادیانیت کے خلاف ان کے والد اور دادا نے جس طرح عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں ان سے ہمارے دلوں کو گرمائیں حضرت مولانا قاضی ظہور حسین اظہر صاحب نعرہ تکبیر ختم ختم نبوت نبوت اسٹیج پر جامعہ شرفیہ لاہور کے نیب محتم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب داؤد برکاتم بھی تشریف رکھتے ہیں اور ایسے ہی ملک کے نامور عالم دین اور مذہبی سکالر حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں حضرت کلیار صاحب بھی ابھی چند من میں اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں اس لیے وہ بھی تشریف فرما ہے تو آنے والے خطیبوں سے بھی وقت کا احساس دلاتا ہوں اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خیال فرمائیں گے اور آپ حضرات بھی ذرا جاگ کر اور ہمت کے ساتھ بیٹھیں اور آنے والے حضرات کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں حضرت مولانا قاضی ظہور حسین اظہر صاحب نعرہ تکبیر ختم ختم ختم نبوت نبوت مجاہدین نبوت نعرہ تکبیر الحمدللہ اللذی حدانا الى طریق اہل سنت والجماعت بفضل الحظیم والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد

وحد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین خدام آل سنت ہیں ہم سنت کو پھیلائیں گے ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے ہم شاہ رسول کی امت ہیں جن پہ نبوت ہے ختم ہوئی ہم منکر ختم نبوت کو بس کافر ہی ٹھہرائیں گے وہ ساکے کوثر شاف میشر جانے جہاں محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے اصحاب نبی ازواج نبی اور آل نبی پر ہم قرباں بکر و عمر عثمان و حیدر کی شانیں ہم سمجھائیں گے یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں اور حسن حسین بھی ہیں پیارے جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے سب یار نبی کے پیارے ہیں اور دین کے روشن تارے ہیں یہ سب حق کے چمکارے ہیں ہر جا پہ چمک دکھائیں گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و حلا آلہ و صحبہ کما تحب و ترزا حدد ما تحب و ترزا حضرات علماء کرام مشاہ اعظام اور برادران آل سنت والجماعت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آتے استخلاف کا ایک حصہ پڑا ہے دعا فرمائیں کہ مولا کریم اس مختصر وقت میں مجھے اپنے معاف زمیر کا اظہار کرنے اور اس کے بعد مجھ اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے رات دو ہیں خاتم یا خاتم لیکن دونوں کا معنی اور مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے فرمودات میں ارشاد فرما دیا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیشن گوئی میں ارشاد فرمایا کہ انکریم میری امت میں تیس دجال اور قذاب پیدا ہوں گے وہ دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں ایک دوسرے ارشاد میں فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک تمہارا باپ ایک تمہارا دین ایک اور تمہارا نبی ایک جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے اللہ وحد اللہ شریک ہے جس طرح دو جسمانی باپ نہیں ہو سکتے اسی طرح دو دین بھی نہیں ہو سکتے اسی طرح ہمارے دو نبی بھی نہیں ہو سکتے گویا کہ جو لوگ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر برطانوی خوش کاشتہ پودا مرزا غلام عود کا کو نبی مانتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں یہ معلوم ہو رہا کہ ان کا جسمانی باپ بھی ایک توجہ ہے ان کا جسمانی باپ بھی ایک نہیں کیوں حضور فرما گئے جس طرح رب ایک باپ ایک دین ایک اسی طرح نبی بھی ایک اختصار عرض کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے برطانیہ کے دور حکومت میں انہوں نے مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی پورے ہندوستان کا سروے کرایا کہ مسلمانوں کو کس طرح کابو کیا جا سکتا ہے سال کے بعد دونوں نے جا کر رپورٹیں پیش کی جو پادری تھے انہوں نے اپنی رپورٹ یہ پیش کی کہ ہندوستان میں پیری مریدی کا رواج زیادہ ہے اور لوگ اس کے بڑے دل دادا ہیں اس واسطے ایسے غدار کو تلاش کر لیا جائے جو دعوے نبوت کر دے تو پھر کم از کم کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اوپر سے حکومت برطانیہ ہے لیکن پادروں نے یہ کہا کہ یہ کام ہے مشکل کہ کسی مسلمان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں لیکن انہوں نے جس وقت دوبارہ سروے کیا تو سیالکوٹ کی عدالت میں محرر جرمانہ کی اسامی پر ایک نوکر مرزا غلام کا پر ان کی نظر پڑ گئی اس کی وجہ تاریخ آمدیت میں اس کا وہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں اور مرزے کے اپنی بھی عبارتیں موجود ہیں روحانی خزائن میں بھی موجود ہیں اور تاریخ آمدیت کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ حوالہ جات موجود ہے کہ مرزا غلامت قادیانی کے والد غلام مرتضی نے انگریزوں کو مدد میں پچاس گھوڑے بما سواروں کے پیش کیے تھے پچاس گھوڑے بما سواروں کے پیش کیے تھے انہیں ایک ٹوڈی خاندان مل گیا جس غلام آمد جو غلام کا دینی کا والد تھا چنانچہ مرزا صاحب نے خود اس کا اقرار کیا وقت تھوڑا ہے اس لیے وہ میں عبارت پڑھنا چاہتا نہیں تو مرزا غلامت قادیانی پہلے مبلغ اسلام بنا مختلف مذاہب سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی پھر کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے آج بھی بعض لوگوں کو الہام ہو رہا ہے خدا رہا ان سے بچنے کی کوشش فرمائے اس کے بعد اس نے اوپر دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں میں محدث ہوں اور پہلے کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں کیا کہا مسیل مسیح ہوں اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اصل مسیح ہوں یعنی وہ دعوے پر دعویٰ کرتا چلا گیا علماء نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو مینارے پر نزول فرمائیں گے اور تو کیسا مسیح ہے کہ قادیان کی مسجد میں کوئی منارہ ہی موجود رہی تو سن انیس سو میں اس نے اپنے اباپ کو بلایا اور کہا کہ یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے یہاں ایک مینارہ بھی بنانا چاہیے چنانچہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس منارہ کے بنانے میں اصل غرض یہ ہے کہ تاکہ پیمر خدا کی پیشنگوئی پوری ہو جائے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان و شجبادی رحمہ اللہ آپ سب کہہ دیں اللہ کی ان پر کروڑ کروڑ رحمت ہوں وہ فرماتے تھے کہ مرزے کا مینار اس طرح ہے جس طرح بھنگی کا لوٹا تھا بھنگی کا لوٹا تھا نشئی لوگوں کو عموماً قبض رہتی ہے اور اتفاقاً اس کا جو لوٹا تھا اس میں سوراخ بھی تھا جس وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتا تو لوٹا خالی ایک دن تنگ آ کر کہنے لگا سالے کے اب میں پہلے استنجا کروں گا بعد میں پیشاب کروں گا تو فرماتے تھے کہ مسیح پہلے اور مینارہ بعد میں چنانچہ تیرہ مارچ سن انیس سو تین میں میناری کی بنیاد رکھی گئی سن انیس سو تین پانچ سال کے بعد چھبیس مئی سن انیس سو آٹھ مرزا کا دینی واسل جہنم ہو گیا مرزا قادیانی واصل واسل ہو گئے آئیے ان کی عبارت ہی پیش کرتا ہوں تاریخ امدید وغیرہ کی لکھتی ہیں چنانچہ یہی ہوا کہ حضور کی زندگی میں حضور نہ سمجھے یہاں مرزا غلامت قادیانی مراد ہے استف اللہ کہ حضور کی زندگی میں مینار کی عمارت سین مسجد کی صدا سے چھ فٹ سے زیادہ بلند نہ ہو سکی زندگی میں اس کی بنیاد جو ہے نا وہ چھ فٹ سے زیادہ ہے نہ ہو سکی تو گویا کہ مسیح پہلے اور مینارہ بعد میں آپ اس سے مرزا کی یعنی نبو جو ہے نا اس کو سمجھے کہ مرزا غلام ادکا یعنی بھی تیس دجالوں میں ایک کیا تھا دجال تھا اب آخر میں ذرا اس کا حلیہ اور شمائل پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب کا نام ہے ظہور امام محود استف اللہ اس کے مصنف ہیں قاضی محمد یوسف صاحب اور کی آمدی پختون خواہ کے رہنے والے تھے اس وقت کا جاتا تھا مردان ہیں اصل میں مردان کے تھے وہ مرزا صاحب کا حلیہ لکھتے ہوئے آگے چل کر کہتے ہیں نگاہ قدرتا نیچے جھکی ہوئی نگاہ قدرتا نیچے جھکی ہوئی سے نظر اٹھا کر شخص کو دیکھ سکتے تکلو سے نظر اٹھا کر دوسرے شخص کو دیکھ سکتے چنانچہ ایک دفعہ مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی اور آباب نے کہا کتاب جو برطانیہ وغیرہ بھیجنی ہے وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مصنف کا فوٹو بھی ہو مصنف کا پہلے فوٹو بھی ہو کیوں کہ وہ فوٹو سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے چنانچہ فوٹو کا انتظام کیا گیا تاریخ جیل دو صفحہ ستونجا اب میں عبارت پڑھتا ہوں میاں میں راج دین صاحب عمر سے ایک فوٹو گرافر لائے انار کلی سے ایک فوٹو گرافر لائے جس نے حضور کے تین فوٹو کھینچے حضرت اقدس کی عادت غیس بسر کی تھی فوٹوگرافر بار بار عرض کرتا تھا کہ حضور آنکھیں ذرا کھول کر رکھیں آنکھیں ذرا کھول کر رکھیں ورنہ فوٹو اچھی نہیں آئے گی اس کے اصرار پر حضور نے ایک مرتبہ تکلیف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ زیادہ کھولا مگر وہ پھر نیم بند ہوگی مگر پھر وہ نیم بند ہوگی ساری باروں تو نہیں پڑتا آئیے ذرا لباس یہ ضروری ہے لباس اکثر سادہ ہوتا توجہ فرمانا کسی سفید کپڑے کا کرتا سادہ سیا ہوا پجامہ تنگ اکثر گرم یا سفید لٹھے کا پاؤں میں جراب اور پنجابی سرو بکری کے چمڑے کا جوتا کرتے پر واسکٹ اور واسکٹ پر کوٹ گھٹنوں کے گھٹنوں سے نیچے تک لمبا اکثر کوٹ کے بٹن توجہ کرنا اس پر اکثر کوٹ کے بٹن واسکٹ میں اور واسکٹ کے کوٹ میں لگے ہوتے ہیں آگے آگے لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں توجہ تھوڑا ذرا کافی دیں جے میں ایک سفید رومال ہوتا جس میں گھڑی اور نقدی باندھے رکھتے بساؤ اظہار بند میں کنیا ہوتی کیسا نبی ہے اظہار بند میں کنیا ہوتی جو بوجھ سے لٹک جاتی جو بوجھ سے لٹک جاتی کنیا آزار بان سے باندھی ہوتی تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قادیانی نے کیسا نبی مانا یہی قاضی یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نچلے حصے میں دو بیماریاں تھیں ایک سرسڑ بور اور دوسرا اسال ایک سسر بور اور دوسرا اسال اور پھر مرزا صاحب گڑ کھانے کی بھی عادی تھے ایک میں گڑ ہوتا دوسری میں جو ہے نا وہ ڈھیلے ہوتے جسے پیشاب خشک کیا جاتا ہے تو مرزا صاحب اتنے سادے تھے کبھی ان ڈھیلوں کو کھا لیتے اور اس گڑ سے استنجا فرما لیتے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں اور خصوصاً اس بہت بڑی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی وساطت سے کہ قادیانیوں ذرا خزائن روحانی کو ذرا غور سے تو پڑھو خزائن روحانی کو ذرا غور سے تو پڑھو اور تاریخ آمدیت کا بھی مطالعہ فرماؤ میرا ایمان ہے کہ جو مرزائی قادیانی دیانی غور سے تاریخ آمدیت کا یا مرزی کی جو کتابیں ہیں نا انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں کافی جلدوں میں اس کا نام رکھا ہے روحانی خزائن اگر وہ غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ مرزی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے سچے دل سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیں گے اب آخر میں ختم نبوت پر ایک دلیل پیش کر کے میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے آتے استخلاف پڑھی اسے کہا جاتا ہے آتے استخلاف اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا وحد اللہ الزین اللہ نے سیاب کرام سے ایک وعدہ فرمایا فرمایا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے کیا قیاموں تک کے لیے فرمایا نہیں نہیں من قوم تم میں سے بعض کے ساتھ تم میں سے بعض کے ساتھ لیا تخلی اللہ فی الحال کہ زمین میں میں تمہیں ضرور بھی ضرور خلیفہ بناؤں گا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کے ساتھ خلافت کا وعدہ نہ فرماتے جس وقت ابو بکر صدیق نبی نہیں بن سکتے فاروق اعظم نبی نہیں بن سکتے عثمان ذلورین نبی نہیں بن سکتے علی مرتضی نبی مدسین کو نبوت نہ ملے مفسرین کو نبوت نہ ملے فقہا کو نبوت نہ ملے اور یا کرام کو نبوت نہ ملے تو ملے کس کو غلام قادیانی گسیٹی دے پتر اور ماں رات مجھ غلام قادیانی کا گسیٹی دے اور ماں گسیٹی اسے گسیٹی دے پتر خلافت ملے نبیت ملے تو میرے بھائیوں آخری گزارش کرتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف قادیانی بھی سازش کر رہے ہیں اور خصوصاً چند صحافی ایسے ہیں ملک میں چند صحافی ایسے ہیں ایک تو بدبختی سے جسے ہم نے خود ایم این اے بنایا ایاز امیر ہے ایاز امیر ہے اسی طرح نذیر ناجی وغیرہ بھی لوگ ہیں جو اکثر اپنے اپنے کالموں میں لکھتے رہتے ہیں کہ حدود اور توحید رسالت کا خاتمہ ہونا چاہیے رسالت کا خاتمہ ہونا چاہیے تو میں گزارش کروں گا کہ خدا را عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے خدا را قادیانیت کے مضموم جو ہے نا پروگرام انہیں سمجھو اور اس کے لیے سر کوشش کرو ورنہ اوپر اعلیٰ طبقہ جو ہے نا اس میں قادیانیت کے اثرات جو ہے نا کچھ نہ کچھ موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تحفظ ختم نبوت کو اور ہمت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے تاکہ مسلمان قادیانی سے بچ سکے وہ آخر الحمد دہنا رب العالمین حضرات محترم یہ تھے حضرت مولانا قاضی ظہور الحسن صاحب تشریف لائے تھے چکوال سے ویان فرما رہے تھے